فرمایا ہے کہ انسان کو مشکلات پریشانیوں میں ہی پیدا اگر اس دنیا میں کوئی یہ سوچتا ہے کہ دنیا کی زندگی ہوگی اور مشکلات نہیں ہوں گی پریشانیاں نہیں ہوں گی دشواریاں نہیں ہوں گی نہیں ہوں گی تو اس نے دنیا کی زندگی کو سمجھا ہی نہیں غلط فہمی ہے انسان کی اگر وہ یہ سمجھے کہ دنیا میں ہر قسم کی پریشانیوں سے بے نیاز ہو کر اپنی زندگی گزار گزارے ایسا نہیں ہوتا اللہ سے نشان نے انسان کو پیدا ہی آزمائشوں میں کیا ہے اور اہل ایمان کو پھر خاص قسم کی آزمائشوں میں رکھنے کا فیصلہ بھی فرمایا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں پر آتی ہیں اور پھر جن لوگوں کو نبیوں کی زندگی سے جتنی زیادہ مشابہت ہوتی ہے اتنی زیادہ ان کے اوپر آزمائشیں آتی ہیں لیکن ان آزمائشوں میں ان آزمائشوں میں سے گزرنے کا جو رستہ ہے ان سے نبرد آزما ہونے کا جو رستہ ہے عافیت کے ساتھ اپنا گھر اور اپنا قافلہ اس سے گزار لینے کا جو رستہ ہے وہ ان آیات کے اندر بتایا گیا کہا گیا کہ اہل ایمان اللہ جب نشانوں کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر لو اس طریقے اللہ تعالیٰ کی مدد اپنے ساتھ شامل حال کر لو دو کاموں کے ذریعے سے یعنی دو کاموں کا مزاج بنا لو دو کاموں کا طبیعت بنا لو اور دو اعمال کے ہو جاؤ اس کی عادت ڈال لو تو ساری آزمائشوں اور پریشانیوں میں سے اللہ جل شاہ عافیت کے ساتھ گزار دے گا اس میں پہلی چیز کہی اس تعین بصرات صبر اور نماز یہ دو اللہ جل شاہ کی طرف سے بتائے گئے نسخے اللہ تعالیٰ نے خود تجویز فرمائے کہ میں میری طرح حالات اللہ کی طرف سے آتے کسی غیر کی طرف سے نہیں آتے کہ میری طرف سے بھی جو حالات تم لوگ اوپر آئیں گے یا آتے ہیں ان حالات میں اگر تمہارا دل پریشان ہو یا تمہارا جسم کسی پریشانی کا شکار ہو کسی قسم کی تکلیف آ جائے کوئی بیماری آ جائے کوئی غم آ جائے کوئی پریشانی لاحق ہو جائے کسی مصیبت کے اندر انسان مبتلا ہو جائے کچھ بھی ہو کیونکہ یہ دو کام انسان کے کرنے کے لیے تعلقات سب سے پہلی چیز ہے صبر اس و اس سفر حقیقت کی ہے جب ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں تو ہمیں آزمائشوں نے اتنا خراب نہیں کیا ہوتا جتنا بے صبری نے خراب کیا ہوتا آزمائشوں کی وجہ سے ہم ہمارے حالات اتنے برے نہیں ہوتے جتنا ان آزمائشوں پر صبر نہ کرنے کی وجہ سے مشکلات پیش آتی آپ جتنے اختلافات کو دیکھیں انتشار کو دیکھیں آپس کے دلوں کے پھٹنے کو دیکھیں تعلقات کے ٹوٹنے کو دیکھیں مراسم کے ختم ہونے کو دیکھیں اس کی پر آپ کو بے صبری نظر آئے گی کسی ایک فریق نے یا دونوں نے صبر نہیں کیا اور اور صبر نہ کرنے کے نتیجے کے اندر مشکل مزید بڑھ جاتی ہے مزید اس میں اضافہ ہو جاتا ہے اور بہت بڑا نقصان کرنے کے بعد انسان یہ سوچتا ہے کہ اگر میں صبر کرنے کا پہلے عمل بنانے کے اندر تو آج کتنی ساری چیزوں کے ساتھ جو بے صبری کے نتائج ہے اس سے میری میری صفر میری بچت ہو جاتی خواتین کے لیے خاص طور پر کیونکہ سفر کہتے ہیں اپنے نفس کو قابو کر روکنے فوری رد عمل نہ دے انسان کو کوئی بھی ناگوار صورتحال پیش آ جائے تو ایک انسان کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ فوری اس پہ رسپانس کرتا ہے اور اس فوری رسپانس سے اس فوری رد عمل سے اپنے آپ کو جس کو روکنے کا ملکہ حاصل ہو جائے اس کو کہتے ہیں صبر والا بندہ اس میں صبر ہے وہ بندہ جو اسی لیے کہتے ہیں صبر کا گھوٹ پینا ہمارے اردو کا معاملہ ہے کہ اس نے صبر کا گھوٹ پی لیا اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ کیفیت آ رہی ہوتی ہے اس کیفیت میں کچھ تقاضا ہوتا ہے تقاضا یہ ہوتا ہے کہ آپ کے ساتھ اگر کسی نے بدکلامی کی ہے تو جوابت بدکلامی کا دل چاہتا ہے کسی نے کوئی کوئی اور برا رویہ اختیار کیا جوابن برا رویہ برے رویے سے جواب دینے کا دل چاہتا ہے بلکہ اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کا دل چاہتا ہے اور مزید ہے کہ جو اس کیفیت کو اپنی سخت کرنے کا جس کے اندر ملکہ پیدا ہو جائے تو ایسے بندے کو یا بندی کو صابر یا صابر کہا جاتا ہے صبر تین قسم کا ہے ایک صبر ہے مشکلات پہ صبر کرنا پریشانیوں پہ صبر کرنا آزمائشوں پہ صبر کرنا حدیث شریف پہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کسی کی کسی کا بچہ لے لے کسی کا بچہ فوت ہو جائے فرشتے اس کی جب جان قبض کرتے ہیں اور جان قبض کر کے واپس اللہ تعالیٰ کے پاس جاتے ہیں تو اللہ جل شاہ اس طریق الفرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ تم نے میرے بندے یا میری بندی کا بچہ لے لیا اس کی جان لے رشتے کا خیال نہ لے لیا بہت پھر اللہ پوچھتے ہیں تم نے ان سے ان کے دل کا پھل لے لیا یعنی یہ تو ان کے دل اولاد تو انسان کے دل کا پھل ہے کہ ان کے دل کا پھل لے لیا تھی جس کی اولاد تم لوگ نے تم نے لے لی ان کا رد عمل کیا تھا اس نے کیا کہا انہوں نے جب ان کو کیا ان کے الفاظ کیا تھے ان کے بول کیا تھے ان کا رویہ کیا تھا جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ان کے بچے کی جان نکل گئی فرشتے کہتے ہیں کہ یا اللہ انہوں نے صبر کیا صبر کیا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ ان کے لیے صبر کے بس جنت کے بیچوں بیچ ایک عالی شان محل اس میاں بیوی کے لیے بناؤ اور اس کا نام بھی اللہ کو تجویز فرمائیں گے کہ اس کا نام رکھو بیت الحمد بیت الحمد کے لیے فرشت کو حکم ہوگا خاص طور پر یہ اس صبر کے عوض میں جو نے کی تو ایک بھی آزمائشوں کا صبر کبھی اولاد کا دکھ انسان کو دیکھنا پڑتا ہے ان کے انتقال کا دکھ بھی ہے اولاد کی اور پریشانیاں بھی ہوتی ہیں انسان کی عمر میں ایک ایسا مرحلہ آ جاتا ہے جب اس کے لیے اپنی زندگی ساتھی ہو جاتی ہے سیکنڈری ہو جاتی ہے اصل اس کے نزدیک اولاد ہو جاتی ہے اولاد کی خوشی سے خوش ہوتا ہے اور اولاد کے غم سے دکھی ہوتا ہے انسان یہ ہر آدمی کی زندگی مرنا آتا ہے جب تک وہ نہیں آتا اس وقت تک وہ اس کی اہمیت کو سمجھ بھی نہیں سکتا اس پر مختلف جو مواقع آتے ہیں بچوں کے دکھ آئیں فضا میں آئیں بیماریاں آئیں اور پریشانیاں آئیں مالی پریشانیاں آ جائیں قرضے آ جائیں اس کے اوپر صبر ایک تو صبر کی ایک قسم صبر کی دوسری قسم یہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ نیک کاموں کی توفیق ہو کاجر پڑھنے کی توفیق مل جائے دعائی کرنے کی توفیق مل جائے اور ذکر کرنے کی توفیق ملے تلاوت کرنے کی توفیق ملے انسانیت کی لوگوں کی خدمت کرنے کی توفیق ملے تو ان اعمال کے اوپر استقامت اختیار کرنا مداومت جس کو کہتے ہیں دوام پابندی تسلسل اس کا کنسسٹنسی جس کو کہتے ہیں یہ خود صبر ہی اس لیے یہ بھی صبر کہا ہے یہ بھی صبر کیونکہ اللہ جل شاہ کو جو اعمال پسند ہے احمد العمال ادب علی شریف اللہ تعالیٰ کو وہ عمل پسند ہے جو پابندی اور باقاعدگی اور تسلسل کے ساتھ کیے جاتے ہیں وہ عمل نہیں جو کسی نے جوش میں آ کر کر لیا اور پھر چھوڑ دیا ایک دن تلاوت کرنے بیٹھے تو جوش کے اندر پانچ چھ سپارے پڑھ لیے پھر پورا مہینہ قرآن کو ہاتھ نہیں لگایا یہ عمل نہیں اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو پابندی کے ساتھ کیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال پسند ہے جو باقاعدگی کے ساتھ کیے جائیں چاہے تھوڑے ہو فعین چاہے کردار کا ہو روزانہ ایک پاؤ یا آدھا سے بارہ مجید پابندی کے ساتھ پڑھنا اللہ تعالیٰ کو زیادہ پسند ہے تو نسبت اس کے لیے کہ نشست کے اندر تین سپارے پڑھ لیے پھر دس دن تک قرآن کو ہاتھ ہاتھی لگائے تو یہ جو نیک اعمال کے اوپر استقامت پابندی تسلسل دباؤ کنسسٹنسی یہ ہے صبر کی دوسری قسم اور یہ بھی اللہ تعالیٰ سے مانگنا چاہیے تیسری سبب کی قسم ہے اپنے آپ کو گناہوں سے روکنا انسان کے دل میں گناہوں کا جذبہ یا دائیا پیدا ہو جاتا ہے اور اس اس اپنے اندر وہ حکومت پیدا کرنا اور وہ اسپرٹ پیدا کرنا کہ گناہ کا تقاضا پیدا ہونے کے باوجود گناہ نہ کرے دیکھیے بسا اوقات کسی انسان پہ تبصرہ ہوا ہوتا ہے خواتین کی ہانی بہت زیادہ ہوتا ہے دو تین عورتیں مل بیٹھے تو کسی چوتھی عورت کے بارے میں بات ہو رہی ہوتی ہے اب یہ دو تین بات ہو رہی ہے اس موقع پر ایک نے ایک تبصرہ کیا ہے خاتون نے دوسری نے دوسرا کیا تیسری نے تیسرا کیا اس چوتھی خاتون کا مجاہدہ یہ ہے کہ یہ اس میں حصہ جو کیونکہ قیمت ہے کی ترین بڑی گیا آئی اور بڑا مشکل کام ہے اس کو اگر انسان کو کچھ کسی نے کچھ کہا اور آپ کو اس سے زیادہ پتہ ہے کوئی بات آپ کو بھی پتہ ہے کیسا دل چاہ رہا ہوتا ہے کہ اس موقع پہ ضرور یہ بات کی جائے اس پہ اضافہ کیا جائے جو باقی لوگوں نے اس اپنا اپنا حصہ ڈالا ہے تو اس کے اندر بھی ضرور اپنا حصہ ڈالے ایسے میں اگر کوئی اپنے اوپر ضبط کر کے اس گفتگو میں حصہ نہ لے اور وہاں سے اٹھ جائے یہ کہتی ہوئی کہ یہ قیمت ہے وہ جو موجود نہ ہو اس کے بارے میں بات نہیں کرنی چاہیے کتنا بڑا سفر ہے یہ کسی کو سفر کیا ایسے ہی آپس کے اندر بسا اوقات بات چیت کے اندر ناگواری ہو جاتی ہے کسی کا جملہ برا لگ جاتا ہے کسی نے بیمار ہوتی ہے اچھا بعض رشتے ایسے ہیں تو ان رشتوں کے اندر اگر ٹھیک بات بھی کہی ہے تو بعض اوقات غلط لگتی ہے بعض رشتوں کی نوعیت ہی ایسی ہوتی ہے یہ جو دیورانی جٹھانی کے رشتے ہیں ساس بہو کے رشتے ہیں نند بھابھی کے رشتے ہیں یہ جیسے جیب رشتے عام طور پر کہ اس میں اگر ٹھیک بات نہیں کی جائے تو اس میں بدگمانی زیادہ ہو جاتی ہے خیال نہیں آتا کہ یہ شاید مجھے سنایا گیا ہے شاید مجھے یہ کہا گیا ہے شاید یہ مطلب ہے اس بات کا اس کے پیچھے شاید یہ والی بات ہے تو انسان کو بہت ساری بدگمانیاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں تو بدگمانی سے اللہ جل شاہ کے سختی کے ساتھ بات مرا فرمایا اس طریقوں کثیر من الظن ان بعض الظن اس کبھی بھی کسی کی بات کا اپنی طرف سے کوئی مطلب نہ نکالے اس کی بات کو کسی اچھے محمل پر محمول کرے کسی اچھی کسی کوئی اچھی تعبیر کرے اس کی اگر اس نے ایسا کہا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوگا اس کا مطلب یہ ہوگا کوئی اچھا مطلب اس میں سے نکالے یہ ہے اس نے زن یہ گمانی ہے اللہ تعالیٰ کا ایسا بندہ بہت زیادہ پسند ہے جو کسی جس بات کا غلط مطلب بھی لیا جا سکتا ہو اس کا وہ کوئی اچھا مطلب دوسرا یہ کہ اگر بات بری لگ گئی ہے فرض کیجیے تو صبر یہ ہے کہ اس پر جواب نہ دیا جائے خاموشی اختیار کی جائے اور کتنی اچھی بات ہوگی اللہ شاہ نے اس کا ایک عجیب نسخہ بتایا ہے ہمارے پاس اس وقت جو مسئلے لوگوں کے آتے ہیں لوگ آتے ہیں کہ مسائل پوچھنے کے لیے مشورے کرنے کے لیے لکھ کر بھی بھیجتے ہیں استفتاح بھی کرتے ہیں مسائل بھی پوچھتے ہیں تعلق میں بھی آتے ہیں مسئلے بھی آتے ہیں خواتین بھی فون کرتی ہیں مسائل پوچھتی ہیں تو میرا یہ تجربہ ہے دس پندرہ سے بیس سالوں کا کہ ہمارے بیشتر مسائل ہمارے رویے کے بتائے جاتے ہوتے ہیں ہمارے ہی رویے مسائل کو پیچیدہ کرتے تھے پھر بات وہاں تک جا پہنچتی ہے کہ ہاتھوں سے لگائی ہوئی گرہیں دانتوں سے کھولنی کے اندر جو چیز بڑی آسان ہوتی ہے اس کو ہمارے رویے کی بدنمائی اور ہمارے رویے کی بد سلوکی یا ہماری یا ہماری ہماری منتقمانہ کیفیت انتقامی کیفیت انتقامی جذبہ کہ اگر میرے ساتھ ذرا سے بھی برائی ہوئی ہے تو جب تک میں اس میں دو کا اضافہ کر کے جواب نہ دے دوں اس وقت تک میری تسلی نہ ہو اس وقت تک میرا دل ٹھنڈا نہ ہو یہ ہمارے ان رویوں اور سب بے صبری کے عنوان کے نیچے آتے یہ سب کے سب تو اللہ جل شاہوں نے ایک عجیب نسخہ بیان کیا کہ جب تمہارے ساتھ کوئی برائی ہو جائے یعنی تمہیں کوئی برا بھلا کہہ دے آپ کے ساتھ کوئی سخت بات کہہ دے کوئی آپ کو گالی کر دے یا کوئی اور کسی قسم کی بھی صحیح یا قرآن کہا ہے کسی قسم کی بھی برائی کسی نے آپ کی غیبت کر دی آپ کو پتہ چل گیا آپ کے خلاف کوئی سازش کی آپ کو پتہ چل گیا آپ کے خلاف کسی کے کان بھرے آپ کو پتہ چل گیا تو اللہ جل شاہ کو اس نے نسخہ بتایا اور کہا کہ یہ صبر والوں کا جو صابرین ہوں گے ان کا طریقہ یہ ہے اور ان کو اللہ کا امر ہے کہ ہی احسن کہ تم یعنی صبر تو یہ ہے کہ آپ چپ ہو جائیں خاموش ہو جائیں رد عمل نہ دیں ایک اس سے اللہ کر جائے اس سے بھی زیادہ اونچی العزمی والی بات ہے اور وہ یہ ہے کہ ادفع باللتی ہی احسن اللہ کہتے ہیں کہ برائی کے بدلے میں کوئی اچھائی کر برائی کا جواب اچھائی سے دے دو تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ عجیب بات ہے اللہ فرمائی اس کا نتیجہ اللہ کہتے ہیں یہ ہوگا کہ تم کہ وہ اور جس کے اور تمہارے درمیان عداوت فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةً تمہارے درمیان عداوت ہو دشمنی ہو ہو حمید تمہارے درمیان گرم جوش محبت والے تعلقات پیدا ہو جائیں گے دلوں سے نفرت کے جذبات بٹ کر ختم ہو کر اس کی بجائے گرم حمید گرمی کو کہتے ہیں حمید اسی نے وہ جھرمن کے دہتے ہوئے پانی کے سے گرم جوش محبت اللہ شاہ جواب دلوں کے در پیدا کرنا کیا اس سے پہلے کرنا کیا ہوگا کہ ان فاغر نبی کہ برائی کے جواب کے اندر بھلائی کرنی ہوگی یہ حوصلہ اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا یہ لیکن قرآن کہتا ہے کہ اتفاق وصبر کہ سب کے اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور صبر کرو خود ہی اللہ فرما رہے ہیں ان نظام نے کبھی نواز پر قبور یہ آسان کام نہیں ہے عصب پر قبور ہے یعنی یہ قرآن عزم لوگوں کا کام ہے یہ والے لوگوں کا کام ہے بڑے حوصلے والے لوگوں کا کام ہے کہ وہ صبر کر پاتے ہیں کبھی بھی چھوٹے مزاج کا آدمی چھوٹی طبیعت کا آدمی جلدی ناراض ہونے والا آدمی معمولی معمولی بات پہ خفا ہو جانے والے لوگ اور یہ کبھی بھی صبر نہیں کر سکتے جیسے جس صبر کا مطالبہ کیا جائے صبر کے لیے ظرف چاہیے اسی کو ظرفی چاہیے جیسے سمندروں جیسے ظرف جن لوگوں کے ہوتے ہیں بڑی سے بڑی بات بڑی سے بڑی چیز آپ سمندر میں پھینک دیں سمندر کے اندر اس کی وجہ سے ارتعاش نہیں آتا سمندر کی جو موجیں ہیں وہ خود سمندر کے اپنی ایک نقل و حرکت ہے آپ کے کسی پتھر ڈالنے سے سمندر کے اندر موجیں نہیں پیدا ہوتی تو انسانوں کے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ بزرف بڑے ہوتے ہیں چھوٹی بات پر معمولی بات پر جو بات نظر انداز کی جا سکتی ہو جس بات کو بھلایا جا سکتا ہو جس بات کو معاف کیا جا سکتا ہو جس بات کے اوپر اگر آپ کوئی رد عمل نہ بھی ظاہر کریں تو فرق نہ تعلقات کے اندر مراسم کے اندر جہاں ایک بہتری رہتی ہے وہاں انسان کے اندر صبر کی عادت پختہ ہوتی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی جو تربیت کی تھی ان نے خاص طور پر ان کو صبر کرنا سکھایا تھا صبر کو ان کا مزاج بنایا تھا تو یہاں قرآن پاک کہہ رہا ہے کہ پہلی چیز جو ہے وہ صبر ہے اللہ تعالیٰ کی مدد اترنے کا ذریعہ ہے ہمارے بزرگوں میں سے بزرگ تھے جب بر سر میں تقسیم ہو رہی تھی دونوں ملکوں کی تو وہ ایک سفر میں تھے اور کچھ لوگوں نے جو ان کی رائے کے مخالف تھے جو یہ سمجھتے تھے کہ ان کی رائے ٹھیک نہیں انہوں نے ان کا رستہ روکا گاڑی ریل گاڑی میں سفر کر رہے تھے اور جس طرح مخالف جماعتیں ہوتی ہیں مخالف جماعت تھی اس نے ان کا رستہ روکا اور ان کے ساتھ انتہائی ان کی پگڑی اتار کے پھینک دی اور مختلف طریقوں کے ساتھ ان کو تکلیف پہنچائی حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ تھے ہندوستان کے اندر تو کسی نے یہ خبر جا کر حضرت مولانا عبدالقادر القادر صاحب پوری کو دی کہ شیخ العرب العجم شیخ الاسلام ابلمسلم حضرت مولانا سید حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ لوگوں نے یہ بدتمیزی کی اور ان کی پڑھ پائے ان کی داڑھی نوچی ان کی پگڑی اتار کے پھینکی حضرت پوری رحمۃ اللہ نے لیٹے ہوئے تھے جسے یہ خبر آ گئی تو کیسے عالم اسلام کے اندر ایک دم جس طرح اچھل کر بیٹھ گئے پوچھا حضرت نے کیا کہا بار بار نے پوچھا حضرت نے کیا کہا اس پر اس رویے پر تو خبر لانے والے نے کہا کہ حضرت نے صبر کیا کو رد عمل دے دیتے ان ظالموں کی جان بچ سکتی یہ جو صبر کر لیا ہے اب ان کو کوئی اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا اب یہ اب یہ قدرت کے پھیر کے اندر آتے لکھنے والے نے لکھا ہے وہ تین لوگ اس پہ پیش پیش تھے تینوں کے نام بھی لکھے تینوں کے ایڈریس بھی لکھے اور تینوں کا انجام بھی لکھا کہا کہ ان میں سے ایک کا جو فیصلہ بات کرنے والا تھا وہاں تو کہیں مشرقی پنجاب کا تھا امرتسر کا تھا امرتسر سے کر کے فیصلہ باد آیا تقسیم کو بھی فیصلہ آ گیا اس کو اس کے دشمنوں نے کسی سے دشمنی اٹھا کر تیل کے کھولتے ہوئے کڑاہے کے اندر ڈالا اور پکوڑے کی طرح اس کو تلا دیا اس کا پکوڑا تلا جاتا دوسرے کا انجام لکھا کہتے ہیں وہ آیا اور وہی پاکستان کی عزت کر کے آ گیا وہ بھی مشرقی پنجاب کا کہتے ہیں اس کو ایسے رانے نکلے کہ جو لاج گئے ان دانوں کے اندر کھوڑوں کے اندر کیڑے پیدا ہوئے وہ کیڑے اس کا جسم کھانا شروع کر دیا اور کہتے ہیں کہ جہاں کھوڑے نکلتے تھے وہ کیڑے کھا کھا کر وہاں پر کھڈے بن جاتے تھے اور اور وہ کیڑے مزید اس کا جسم کھاتے تھے تو حکیموں نے یہ علاج تجویز کیا کہ کیما بازار سے خرید کر اس کے زخموں کے اندر بھرا کریں تاکہ کیڑے کیما کھائیں اس کا زخم نہ کھائیں کہتے تھے بازار سے اس کے لواحقین قیمہ خریدتے تھے اور روزانہ اس کے جسم کے اندر ان کھڈوں کے اندر قیمے کو بھرتے تھے اس کو کی کیڑے کھاتے تھے اور ایسی سڑان اور ایسی گندی بدبو ان تھوڑوں کے اندر پیدا ہو گئی تھی کہ اس کے بچوں نے اور اس کی بیوی نے اس کو گھر سے نکال دی اور پھر انہی زخموں کے ہاتھوں اتنی بدبودار طریقے سے اس کی وفات ہوئی کوئی اس کا جنازہ پڑھنے کو تیار نہیں تھا کوئی دفنانے کو تیار کہتے ہیں کہ کم کھڈا کھودا گیا اور اس کی لاش کو باقاعدہ جس طرح دفن کرتے ایسے ہی دفن کیا گیا دور سے کپڑے کے اندر ڈال کر یوں قبر کے اندر پھینکی گئی کوئی اسے قریب نہیں جا سکتا تھا تیسرے کا انجام اسی طرح دکھا تو وہ حضرت رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ نے اس وقت فرمایا کہ اگر صبر کر لیا تو پھر ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی قدرت کے پھیر سے کوئی نہیں بچا سکتا کاش کہ کچھ کہہ دیتے جواب کوئی برا بھلا کہہ دیتے کوئی جواب نہیں دیتے عمل ظاہر کرتے تو ان لوگوں کے بچنے کی کوئی صورت نہیں صبر اتنی بڑی چیز ہے صبر انسان کے اوپر ظلم کرنے ظالم کو کھا جاتا ہے صبر صبر ظالم کی نسل کما جاتا ہے ایسا اس کا سخت انجام ہوتا ہے اتنی اتنا بڑا ہتھیار ہے اللہ جب شاہ نے کہا اس تعین کے صبر کو سلام سمجھتے ہیں کہ ہمارا رد عمل ہمارا رد عمل کیا رد عمل ہم کیا گالی کی جواب نکالی دے دیں گے تھپڑ کے جواب میں تھپڑ مار دیں گے اور برا بنا کہتے ہیں کہ جب آپ بنا ہمیں اندازہ نہیں ہے کہ جب ہم صبر کرتے ہیں تو ہم اللہ تعالیٰ کی خدائی کو حرکت کے اندر لے آتے ہیں اس بندے کے خلاف خود پیچھے جاتے ہیں اور یہ حضور کی صحیح عادی سے ثابت ہے حدیث شریف میں آتا ہے کہ بکر صدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ایک بندہ آیا اور حضرت بکر صدیق کے ساتھ تلخ کلامی شروع کر دی حضرت بکر صدیق چپ رہے سنتے رہے خاموشی سے وہ کہے کہے جا رہا ہے جا رہا ہے کہے جا رہا ہے آپ کا حوصلہ آپ کا آپ نے بلا آخر بہت سننے کے بعد جب وہ بالکل چپ نہیں ہوا تو آپ نے جواب میں اس کو بھی کچھ کہہ دیا جیسے ہی آپ نے کچھ کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس سے اٹھ کے چل دی اور بکر صدیق تو حضرت بکر صدیق نے فرمایا کہ رسول اللہ کتنی دیر میں نے اس کا صبر کیا ایک دفعہ دوسری دفعہ تین چپ ہونے کو نہیں آ رہا تھا آپ نے فرمایا کہ وہ بکر جب تک تم چپ تھے اس کی ہر بد زبانی کے جواب میں فرشتہ اس کو جواب دے رہا تھا فرشتہ اس پہ لانت بھیج رہا تھا تمہاری طرف سے اور جیسے ہی تم نے خود اپنا بدلہ دیا تم بولے وہ فرشتہ آسمانوں میں چلا گیا اس نے کہا کہ ٹھیک ہے جب اپنا بدلہ خود لے رہا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوق تو جب انسان صبر کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہے بھی مخلوق ہے وہ انسان کے ساتھ ہو جاتی ہے اس لیے آزمائشوں میں پریشانیوں میں جب انسان صبر کرے تو اس کو یہ نہ سمجھے کہ بس یہ بے بسی ہے میں نے بے بسی کے لیے صبر کیا نہیں پورا اصل اللہ جل شاہوں کو جو صبر پسند ہے وہ وہ والا ہے جو انسان بدلہ لینے پر قدرت کے باوجود انتقام لے سکتا ہے اور برا بھلا کہہ سکتا ہے اس سب کے باوجود وہ جو صبر کرتا ہے یہ اللہ جل شاہوں کو یہ صبر انتہائی محبوب ہے اور دوسری چیز فرمایا بس صلاح نماز حضور نے فرمایا کہ آپ کو چھٹا کیا حدیث کا آتا ہے جب بھی کوئی مشکل حضور کو پیش آتی تھی کسی قسم کی بھی فوراً نماز میں کھڑے ہو جاتے جب بھی کوئی مشکل پیش آئے کوئی مسئلہ پیش آئے تو فوراً نماز کی طرف جاتے ہیں ان اللہ نماز صابری قرآن کہتا ہے کہ اللہ جب شان ہو صبر کرنے والوں کے ساتھ علماء نے لکھا ہے کہ دو کیفیات انسان کی بہت اونچی ہے اگر کسی کو نصیب ہو جائے ایک صبر ہے اور ایک شکر ہے تو صبر تو مصیبت پہ ہوتا ہے اور شکر نعمت پہ ہوتا ہے نعمت مطلب آپ کو اللہ نے نعمت دی ہے تو اس کا شکر ہوتا ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ اس میں اختلاف ہے علماء کا کہ مصیبت میں صبر کرنا افضل ہے یا نعمت کے اندر شکر کرنا افضل ہے ان دونوں میں سے کون سی کیفیت اونچی ہے لیکن پھر یہ جو آیت کا حصہ ہے ان اللہ اس کی بنیاد کے اوپر یہ فیصلہ کیا ہے اہل علم نے کہ مصیبت کے اندر صبر افضل ہے اس لیے کہ اللہ نے قرآن کے اندر جہاں شکر کرنے والوں کی فضیلت بیان کی ہے تو یہ کہا ہے اور یہ شکول میرے بندوں پہ شکر کرنے والے تھوڑے ہوتے ہیں تھوڑے لوگ ہیں جو کی معلوم میں شکر گزار ہیں لیکن صبر کرنے والوں کے بارے میں فرمایا ان اللہ مع صابرین کہ میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ان اللہ مع شاکرین نہیں کہا اس لیے علماء کی ایک جماعت کی رائے یہ ہے کہ مصیبت پہ صبر کرنا یہ افضل ہے بنسبت نعمت کے ہاتھ میں شکر کرنا وہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی بہت بڑی عنایت ہے اللہ کی عطا اور اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ انما یوفى الصابرون اجرهم بغیر حساب اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو جو اجر دے گا بغیر حساب اس اجر کا کوئی حساب نہیں نہ اس کو اجر عظیم کہا ہے نہ اجر کبیر کہا ہے اور یعنی قرآن کے اندر مختلف کاموں پر مختلف قسم کے اجور مختلف قسم کے اجر کی باتیں ہوئی ہیں صبر کے اوپر اس کو کہتے ہیں جس طرح قلم توڑ بات لکھ دی جائے گی اس سے آگے کوئی بات نہیں ہو سکتی کہ نمائی اور بغیر حساب کہ صبر کرنے والوں کو اللہ کسی حساب سے نہیں دے گا بلکہ بغیر حساب کے دے گا اگر یہ آیا تھا کہ ملا تقور یوف رفی سبیر اللہ اموات یہ صبر کا بڑا موقع ہوتا ہے کہ جو لوگ اللہ کے رستے میں شہید ہو جائیں ان کو مردہ مت کرو اموات مت کرو بل احیاء بلکہ وہ زندہ ہے بلا کے اللہ کا شعور مگر تمہیں ان کی حیات کا شعور نہیں یہ بات یاد رکھیں کہ دنیا سے جو بھی چاہتا ہے مرتا ہے ایک خاص قسم کی زندگی سب کی شروع ہو جاتی ہے چاہے وہ کافر ہو چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو اس کو حیات برزخیہ کہتے ہیں برزخ کا مطلب ہے کہ نہ یہ دنیا ہے اور نہ آخرت ہے کیونکہ آخرت تو قیامت کے بعد شروع ہوگی تو مرنے کے بعد سے لے کر موت سے لے کر قیامت کا سور پھونکنے تک یہ جو زمانہ ہے یہ برزخی دور ہے کیونکہ سارے لوگ قبر میں چلے جائیں گے کسی کو قبر نصیب ہوگی کسی کو قبر نہیں نصیب ہوگی ہندو ہوگا تو اس کی راکھ اڑا دی جائے گی یا پانی میں بہا دی جائے گی اور پارسی ہوگا تو اس کو کنویں کے اندر لٹکا دیا جائے گا کچھ لوگ ایسے ہیں جو اپنے مردے جو ہے وہ جا کر چروں کے اوپر پھینک جاتے ہیں مختلف قوموں کا اپنے مردوں کے ساتھ مختلف طریقوں کے ساتھ عمل کرتے ہیں آسمانی مذاہب والے جتنے بھی ہیں عیسائی ہیں یہودی ہیں مسلمان ہیں اپنے مردوں کو دفناتے ہیں باقی لوگ کوئی کیا کرتا ہے کوئی کیا کرتا ہے ایک میں اسے ایک مضمون پڑھ رہا تھا کہ ٹھیک ہے کہ ایک ایسا مذہب بھی ہے جو اپنے مردوں کو خوفان کتوں اور لہندوں اور گدھوں اور چینوں کے آگے ڈالتے تھے ایسے جگہ میں ڈالتے ہیں کہ جہاں پر یہ چیزیں آ کر ان کو بگوڑتی رہتی ہیں اور آہستہ آہستہ ان کو کھا کر چلی جاتی ہیں اور وہ دور کہیں جنگلوں اور سیراؤں میں ڈالتے ہیں لیکن وہاں سے کبھی کبھی کوئی آوارہ کرتا ان کے مردے کی کھوپڑی اٹھا کے آبادیوں میں بھی آ جاتا ہے تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ کھوپڑی کتے کے ہاتھ پھر اس سے چھڑا کر جا کے دوبارہ وہاں پھینک آتے ہیں اور اس طریقے سے ختم تو مختلف مذاہب مردوں کے ساتھ مختلف کام کرتے ہیں لیکن یہ سب مردے برزخی زندگی کے اندر چلے جاتے ہیں اس برزخی زندگی کے اندر کچھ لوگوں کی جو حیات ہے وہ دوسروں کی حیات سے افضل ہوتی ہے سب سے اونچی حیات انبیاء علیہ السلام والسلام کی ہوتی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے زمین پر یہ بات حرام کر دی ہے کہ وہ نبیوں کے جسم کو کھائے نبیوں کے جسم اپنی قبروں کے اندر صحیح سالم پڑے ہوئے اور ایک خاص قسم کی حیات ان کو حاصل ہوتی ہے مثلاً حاصل ہونے والوں کا جو لوگ روزہ شریف پر حاضر ہوتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کا سلاط و سلام سنتے ہیں یہ جو پڑھتے ہیں سلاط و سلام آ رہی یا رسول اللہ یا کے ساتھ مخاطب کر کے پڑھیں اس کا مطلب حضور صاحب سنتے ہیں اس کو جس کو چاہتے ہیں جواب بھی نائب فرماتے ہیں کتنے لوگ ایسے ان کو روزہ شریف سے جواب آئے جب اس السلام علیکم کہتے ہیں وعلیکم السلام آتا ہے بس تو نبیوں کی حیات بہت اونچی کی قسم دوسرے نبے پہ شہیدوں کی حیات پھر آپ مسلمانوں کی حیات ہے پھر کافروں کی حیات اس کی مثال ایسے ہے حیات کے اونچا اور نیچا ہوتے ہیں ایسے انسان کا جسم ہے انسان کے جسم میں یہ جو انگلی کے پور ہیں ہاتھ کی انگلی ہے اس کے اندر حساسیت زیادہ ہے بنسبت پاؤں کی ایڑی کی اگر آپ کا ہاتھ کی اگلی کسی گرم برتن کو چھو جائے تو آپ کو زیادہ تکلیف ہوگی اور اگر آپ کی ایڑی چھو جائے تو اتنی تکلیف نہیں حالانکہ ایک ہی جسم ہے لیکن انگلی میں کیا ہے حیات زیادہ ہے سینسٹیوٹی زیادہ ہے حساسیت زیادہ ہے بنسبت پاؤں کی ایڑی کے اندر پاؤں کی ایڑی اتنی نہیں تو جسم تو ایک ہی ایسے ہی انسان ایک جیسے لیکن نبیوں کے اندر حیات زیادہ ہے اس کے بعد شہیدوں کے اندر اس کے بعد مسلمانوں میں ہے عام اور اس کے بعد کافروں کے اندر اور یہ جو جسم کا خراب نہ ہونا ہے مرنے کے بعد ویسے تو انسان کے جسم بھولتا ہے پٹتا ہے اور کچھ دنوں تک وہ دھو تو اسی لیے فقہ نے اس پر مسائل کہ میرے آدمی کے بغیر جنازے کے کسی نے دفنا دیا جائے آدمی مر گیا اور کسی نے اس کا جنازہ نہیں پڑا اس کو دفنا دیا کوئی مسلمان نہیں تھا وہاں پھر مسلمانوں کو پتہ چل جائے کہ بھائی فلانا مر گیا تھا کیا کیا جائے گا اس کے ساتھ اس نے پوری تفصیلات لکھی ہیں کہ کب تک اس کی خبر پہ جنازہ ہو سکتا ہے کب نہیں ہو سکتا کیونکہ جب تک وہ پھولا نہیں ہے پھٹا نہیں ہے اندر اس جسم جو ہے لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو اللہ تعالیٰ اکرامن کرامن کا مطلب عزت کے طور پہ کرامت کے طور پہ شرافت کے طور پر اللہ تعالیٰ بعض لوگوں کے ساتھ یہ معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے جسم قبروں کے اندر صحیح ثابت رہتے ہمارے بزرگوں میں سے ایک بزرگ تھے حضرت مولانا بدر عالم میر جی رحمۃ اللہ علیہ نام تو مشہور کتابیں ان کی بہت بڑے محدث تھے کے ان کا انتقال حضرات محدثین کے اوپر یہ ایک بڑا ہے کہ ان کو آخری عمر میں مدینہ شریف ہجرت کرنے کا بہت شوق ہے ساری عمر حضور کی حدیث پڑھائی ہوتی ہے قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول دیکھیے محدث کی زندگی کیا ہے حدیث پڑھانے والوں کی یہ صبح سے لے کے شام تک یہی دہراتے رہتے ہیں قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا حضور نے یہ فرمایا گھنٹوں پڑھاتے ہیں اور خود مطالعہ بھی کرتے ہیں حدیث سے بھی مطالعہ کرتے ہیں تو اتنی حدیث شریف سے تعلق ہو جاتا ہے کہ ان کا دل آخری عمر کے اندر شدت سے یہ چاہتا ہے کہ حضور کے پڑوس میں چلے جائیں ہم مدینہ شریف چلے جائیں جنت البقی میں دفن ہو جائیں کیونکہ حدیث میں آتا ہے کہ جنت البقی میں دفن ہونے والوں کی مغفرت ہوگی تو یہ شوق ہوتا ہے بہت سارے حضرات وہاں پر گئے آپ کے علم کے اندر نام سنے ہوتے آپ کو مولانا بدر عالم صاحب کی آخری عمر کے اندر مدینہ شریف تشریف لے گئے جیسے ہمارے حضرت شیخ العزیز محمد زکریہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ مدینہ شریف تشریف لے گئے ان کے شیخ مولانا خلیٰ وسلم تشریف لے کے سارے جاتے آخری عمر کے اندر اللہ تعالیٰ بہار کی بہت ہے وقت شریف میں دفن ہونا نصیب کرنا تو مولانا عالم صاحب کو دفن کیا گیا غالب سو نائنٹین سیونٹیز کی بات ہے ستر کی دہائی کی بات ہے تو جب ان کو دفن کیا گیا تو اس کے بعد آپ کو پتا ہے کہ مدی کے اندر ہر تھوڑے وقت کے بعد ایک بلڈوزر چلایا جاتا اور جو ریمینس ہوتی ہیں ڈیڈ باڈیز کی جو بچ جاتی ہے پانچ چھ مہینے کے بعد کوئی ہڈی بچ کے بال بچ کے اس سب کو اکٹھا کر کے کسی ایک قبر پہ ڈال دیتے ہیں اور باقی جگہ مردوں کے لیے پھر سے تیار کر لیتے کیونکہ جو بھی مدینہ شریف میں فوت ہوتا ہے بقی کے دفن ہوتا ہے آپ نے دیکھا کہ بہت بڑی جگہ ہے تو اس لیے ہر تھوڑے عرصے کے بعد تو کوئی چھ مہینے جاتے ہیں پانچ مہینے جاتے ہیں اس کے بعد اس کے اوپر ونڈوزر چلاتے ہیں اس حصے پر نہیں چلاتے جس حصے پہ صحابہ کرام اہل بیت کی خبریں آپ جب جاتے ہیں آپ لوگوں نے بارہ زیارت کی ہوگی جو شروع کا حصہ ہے جہاں سے انٹر ہوتے ہیں تو ہماری ہماری لیفٹ سائڈ پر بھی اور رائٹ سائڈ پر بھی ابتدا میں خبریں آتی ہیں شروع شروع میں مین انٹرنس کے ساتھ ہی اس کو وہ لوگ نہیں کرتے آگے والی خبریں تیار کرتے رہے تو جب ایک دفعہ ہم نے بلڈوزر چلایا تو مولانا مولانا بدر عالم صاحب کے انتقال کو چھ آٹھ مہینے ہو چکے تھے صحیح سارے ان کی لاشیں بالکل جیسے آج دفن ہوئے اس کو اٹھا کر ایک اور جگہ رکھ سکتے چھ آٹھ مہینے بعد دوبارہ بلڈوزر چلایا وہاں سے وہ صحیح سارے نکلے کہتے ہیں ایک اور جگہ دفن کر دیا بقی کے اندر چھ آٹھ مہینے کے بعد وہاں ڈوزر چلایا پھر صحیح سالم نکل آئے تو کہتے ہیں تین دفعہ جب وہ صحیح سالم نکلے تو ان کو وہاں سے اٹھا کے لا کے صحابہ کرام والے حصے میں دفن کر دیا کہ اس کی لاش نہیں ختم ہو اب یہ اکرام علماء نے لکھا ہے کہ حدیث شریف ہے کہ جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے محدثین مراد محدث کا تو کام ہی نہیں ہے حضور کی باتیں سننا اور کیا کرنا آگے پہنچانا تو فرمایا جو میری بات سنے اور آگے پہنچا دے اللہ تعالیٰ اس بندے کو تر و تازہ رکھے تو محمد علماء نے لکھا ہے کہ تر و تازگی میں یہ جسم کی تازگی بھی ہونا کہ وہ جسم نہیں خراب ہو اور وہ جسم نہیں ہو تو عرض کرنے کا مقصد یہ کہ ایک برزخی زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ اکرام کے طور پر بعض مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ فرماتے ہیں کہ ان کے اوپر یہ دوسری چیزیں جو عام لوگوں کے اوپر آتی ہیں وہ ان کے اوپر نہیں آتی اللہ تعالیٰ لیکن یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ جو نیک بندہ ہو تو ضرور اس کی اس کی جو لاش ہے وہ صحیح سلامت رہے گی لیکن اللہ تعالیٰ کی فکری قانون ہے کہ لاش کا ختم ہونا ہوتا ہے کسی کسی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی معاملہ فرماتے ہیں تو حیات کی بات میں نے کر دی کہ شہدات کو خاص قسم کی حیات حاصل ہے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے دیکھے صبر کی بات پہلے کی اب بتا دیا کہ تمہیں کن کن چیزوں کے اندر صبر کرنا پڑے گا خود ہی بتا دیا پہلے سے اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر آپ کو پہلے سے کسی آزمائش کا پتہ چل جائے تو اس آزمائش کو برداشت کرنا آسان ہو جاتا ہے وہ ناگہانی نہیں ہوتی ناگہانی چیز مشکل ہوتی ہے انسان میں تو اللہ نے بتا دیا کہ کن چیزوں میں تمہیں صبر کرنا پڑے گا اور ہم ضرور تمہیں آزمائیں گے آزمائش لائیں گے تمہاری تمہاری مسلمانوں کی اہل ایمان تمہیں کہا جا رہا ہے البتہ ہم ضرور آزمائیں گے تم کو تھوڑے سے شہی کا مطلب تھوڑے سے بشہی من الخوف خوف آئے گا تمہاری کسی قسم کا خوف بھی آ سکتا ہے والجوڑی اور بھوک ونقص من الاموال اور تمہارے مال کم ہو سکتے ہیں کاروبار میں نقصان ہو سکتا ہے نوکری ختم ہو سکتی ہے کوئی اور مالی پریشانی ہو سکتی ہے چوری ہو سکتی ہے کوئی اور جس پہ نقص من الاموال کا مطلب ہے مال کا کم ہونا والانفس جانے بھی کم ہو سکتی ہے انتقال تمہارے خاندان میں لوگوں کا ہو سکتا ہے فوت ہو سکتے ہیں لوگ خدا نہ خاصا حادثہ ہو سکتا ہے نقص من الانفس کا مطلب تمہارے خاندان سے لوگوں کا رخصت ہونا اور ایک میں زیادہ زیادہ بھی ہو جائے آج بھی ہمارے ایک بہت مولانا سعید احمد صاحب جلال پوری رحمۃ اللہ علیہ کے ابھی کسی پہ تھوڑی دیر پہلے خبر سن ان کے بھتیجوں کا ایکسیڈنٹ ہوا تین بھائی بیچارے ایک ہی حادثے میں فوت ہو تو تو دیکھیں نا اس اس گھر گھر گھر کے کے کے کے کے کے کے اندر اندر اندر اندر اندر اندر ماں کا سوچے جس تین تین جوان جوان بیٹوں کی لاش ایک ایک ہی ہی ہی وقت آئی ہے آج نہیں پڑی ہوگی جنازے بھائی گاڑی جا رہے تھے حادثہ ہو ہو گیا تینوں فوت نہ انفس اللہ کہتے ہیں تمہاری جانوں تمہارے جانی نقصان میں تمہارا ہو سکتا ہے وہ پھل بھی کم ہو سکتے ہیں پھلوں کا نقصان بھی ہو سکتا ہے صبر ہر چیز کا پھل ہو سکتا ہے بزنس کا بھی ایک پھل ہوتا ہے آپ نے کہیں انویسٹمنٹ اس کا ایک پھل ہوتا ہے یعنی اصل جو کیپیٹل ہے وہ آپ کی انویسٹمنٹ ہے جو اس کے اوپر پروفٹ ہے وہ کیا ہے پھل آپ نے باغ لگایا اس کا پھل تو ان چیزوں کا نقصان ہو سکتا ہے یہ چار چیزیں اللہ نے ذکر فرما دی خوف آ سکتا ہے دشمن کا خوف ہوتا ہے کوئی بندہ آپ کے ہو گیا مقدمات ہو گئے ہیں مسائل ہو گئے ہیں دوسرے نمبر کے اوپر بھوک آ سکتی ہے مال نقص جانی نقصان ہو سکتا ہے مالی نقصان ہو سکتا ہے اور منافع کا نقصان ہو سکتا ہے اثر تو نہیں خراب ہوا پروفٹ خراب ہو گیا باغ تو نہیں خراب ہوا پھل خراب ہو گیا اس کا دونوں قسم کے نقصان الگ الگ ہے نا ایک ہے کہ باغ خراب ہو گیا باغ سارا اجڑ گیا اکھڑ کے درخت ایک اس کا پھل خراب ہو گیا ایک کا کیپٹل ڈوب گیا ایک کا پروفٹ ڈوب گیا دونوں قسم کے نقصان کا بتانا کرتے ہیں تمہارے اس میں ان سارے قسم کے نقصانوں کے اندر کیا فرمایا سب کا ذکر کر کے وبشر الصابرین صبر کرنے والوں کو خوشخبری سناتا اس سارے نقصانات کے اندر جب یہ آ جائے تو جو صبر کر لے ان کو خوشخبری سنا دیں کس چیز کی خوشخبری الدینہ آج اس کا ذکر کی ان کا رویہ بتا رہے ہیں کیا ہوگا ان لوگوں کا الدین اصابت ہو مصیبہ کہ وہ لوگ کہ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو کیا کہتے ہیں قالو انا للہ و انا الیہ راجعون وہ کہتے ہیں کہ انا للہ اس کا ترجمہ تو کی طرح بہترین ترجمہ ہاں انا للہ ہم تو اللہ ہی کا مال ہیں ہم انا للہ کا مطلب ہے ہم تو اللہ کے ہی ہیں وہ انا الیہ راجعون اور ہم نے لوٹ کر بھی اسی کے پاس چلا تو اگر ہم سے کوئی پہلے چلا گیا کیا فرق پڑ گیا لیکن مرنے والا کیا ہے مثلا مثال کے طور پر ہم نے لاہور جانا ہے ہم سب کو یہاں بیٹھے ہیں اس میں سے کچھ لوگ کہیں کہ ہم ذرا پہلے چلے جاتے ہیں ایک دن پہلے تو ہم کو اس پر افسوس کریں گے کہ چلو جی باقی لوگ تو کچھ لوگوں کو پہلے دیکھ لیتے ہیں تو مرنا بھی ایسا ہی ہے کہ جب ہمیں یقین ہو کہ کچھ لوگ پہلے چلے گئے ہم ان کے پیچھے پیچھے جائیں گے ان نہ وہی نہ نہیں راج ہو کہ ہم اللہ کے ہیں اور ہم نے اللہ ہی کے پاس لوٹ کر جانا ہے صبر کرنے والوں کا کلمہ یہ ہوتا ہے ہمیں اس بات کی عادت بنائے کہ کسی بھی پریشانی کی خبر پر یہ کلمے زبان پر آئے پرانے زمانے میں ہمارے گھر میں بڑی گڑیاں ہوتی تھیں تو وہ یہ صبح شام کی باتیں کرتی تھی کوئی پریشانی کی خبر آ گئی کوئی گھر میں بچہ داخل ہو رہا ہے تو بڑی بوڑھیاں بیٹھی ہوتی تھی اپنے تخت پر تو بچے کو دیکھتے ہی بیٹے کو دیکھتے تھے کہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ اس طریقے سے اب آج کل یہ اس تعلیم کا عجیب نتیجہ ہے کہ ایسے گندے گندے انگریزی مختلف کلمات اس کے جواب میں زبانوں کے اوپر آتے ہیں خواتین کے بھی اور کیا کہتے ہیں مردوں کے بھی اور مائیں بھی ہم اپنی زبانوں سے یعنی وہ مائیں ختم ہو رہی ہیں آہستہ آہستہ جن ماؤں کی زبانوں کے اوپر اللہ اللہ ہوا کرتا تھا بسم اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ الحمد للہ پھرتے کام کاج کرتے ہوئے ایک قرآن پاک پڑھتی تھی کام کاج کے ساتھ آخری عمر میں تو کہتے ہیں چالیس سے پارے پڑتی تھی جب فارغ ہو گئی اولاد سے کام کے زمانے میں بچے بھی سنبھالنے ہیں روٹی بھی پکانی ہے مہمانوں کی خدمت بھی کرنی ہے اس زمانے میں بھی کہتے ہیں چلتے پھرتے ایک قرآن روز پڑھا کرتی تھی کہتے ہیں میرے والد مولانا یاہیا صاحب کو جب میری دادی نے دودھ چھڑایا دو سال کی عمر میں بچہ دودھ پینا چھوڑتا ہے تو میرے والد کو ایک پاؤ قرآن پاک یاد ہو چکا تھا ماں سے سن سن کے بچہ اتنا بچے کی ایسا حفظہ ہوتا ہے تو یہ جو مائیں جو کچھ بولتی ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ یہ چھوٹے بچے سنتے نہیں ہیں ان پر اثر نہیں پڑتا اس کا یہ یہ سمجھتے نہیں ہیں بچہ بچے کا دماغ ایسی عجیب چیز ہے وہ چاہے سمجھے نہ سمجھے جو چیز اس کے کان میں پڑ رہی ہے وہ اس کے لوہے قلب کے اوپر اس کے لوہے دماغ کے اوپر محفوظ ہو رہی ہے بالکل ریکارڈ ہو رہی ہے مجھے لیکن ریکارڈ لاشعور میں ہو رہی ہے جس زمانے میں بھی اس کا شعور پر کام کرے گا یہ چیزیں اس کے لاشعور سے سامنے آئیں گی اس لیے والد کے ساتھ تو وقت کم ہوتا ہے اس کا مطلب یہ نہیں کہ باپ کو نیک کام نہیں کرنے چاہیے لیکن چونکہ بچہ چھوٹا ایک زیادہ وقت ماں کے ساتھ گزارتا ہے اس لیے ماؤں کی ذمہ داریاں بہت زیادہ ہوتی ہیں وہ جیسی تربیت کرنا چاہتی اپنے بچے کو جیسا دیکھنا چاہتی ہیں ان کو خود وہ کام شروع کر دینے چاہیے بلا تاخیر جن کاموں سے اپنے بچوں کو روکنا چاہتی ہیں بلا تاخیر خود ان کاموں سے رک جانا چاہیے جس چیز کو اپنے بچے کے لیے پسند نہیں کرتی خود اس کو کبھی بھی نہ کریں تو خود بخود بچوں کی تربیت کے اندر اس سے زیادہ بہترین چیز کوئی اور نہیں ہو سکتی آخر کے اندر اس آیت میں کہا کہ کا علیہم صلوات من ربہم یہ وہ لوگ ہیں جو مصیبت میں صبر کرنے والے مصیبت میں انا اللہ و انا الیہ راجعون پڑھنے والے یہ وہ لوگ ہیں کہ ان پر سلوات من ربہم ورحمہ و رحمہ کہ ان کے اوپر ان کے رب کی جانب سے رحمتیں ہیں اور عنایتیں ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے قدم قدم پر عنایتیں ہیں ان کے لیے وہ الام المحتم اور یہی لوگ ہیں جو سیدھے رستے کے اوپر اللہ فرما جو سیدھی راہ کے اوپر ہیں جن کا یہ طریقہ ہو یہ قرآن پاک ہمیں تلقین کرتا ہے اور ہم سے مطالبہ کرتا ہے اس بات کی ہمیں عادت بنانی چاہیے عادت بنائے بغیر یہ کام نہیں ہوگا اگر ہمیں بے صبری کا ہم نے مظاہرہ کیا ہے یا کرتے ہیں تو اس پر ہمیں توبہ کرنی چاہیے اور آہستہ آہستہ اپنے صبر کے پیمانے کو اوپر لے کر جانا چاہیے کہ ہمیں جتنا یہ ایک ایسی چیز ہے کہ پریکٹس کرنے سے اس میں اضافہ ہوتا ہے جتنی زیادہ اس کے اندر پریکٹس کی جائے گی جتنا زیادہ اس کے اندر جو ہے ہم زیادہ زیادہ اس کو کریں گے تو آہستہ آہستہ اس کے اندر انسان کو مزید اللہ جل شاہ اس کے اندر توفیق عرایت فرمائیں گے اللہ جل ج ہمیں عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اوپر جو خواتین تشریف فرما ہیں تو آپ ایک مشورہ کر لیں آپس کے اندر کچھ کچھ حضرات کی رائے یہ آئی ہے کہ بیان جو ہے وہ عصر کی نماز ساڑھے پانچ بجے ہوتی ہے اور ہم عصر کی نماز سے فارغ جی۔ اور کچھ آگے جا کر وقت پیچھے بھی چلا جائے گا سوا پانچ ہو جائے گا تو ایک صورت تو یہ ہے کہ ہم نماز کے فوراً بعد بیان شروع کریں اور آپ لوگ نماز یہیں پر آ کے پڑھیں اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ نماز جیسے ہی ختم ہو تو اس کے بعد یہ جو درمیان میں ہم پندرہ منٹ کا وقفہ کرتے ہیں یہ نہ کریں اور بیان فوراً شروع کر دیں اور آدھے پونے گھنٹے کے بعد ختم ہو جائے مغرب کی نمازیں آپ لوگ اپنے گھروں میں جا کے پڑھ لیں اور دوسری صورت یہ ہے کہ اسی طرح کریں جس طرح ابھی کر رہے ہیں کہ نماز ہماری جب ہو جاتی ہے ہم اس کے بعد بیس منٹ انتظار کرتے ہیں اور بیس منٹ کے بعد پھر ہم بیان شروع کرتے ہیں تو جو خواتین اوپر تشریف فرمائیں وہ میری والدہ صاحبہ کو بتا دیں جو بھی ان کی رائے ہو مشورہ کر لیں آپس میں ان کو بتا دیں تو انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے ہم اس کے مطابق اعلان کر دیں گے کہ اب بیان کا وقت کیا ہوگا دعا فرمائیں الحمد للہ رب العالمین العاقبۃ علاقین وسلاۃ وسلم علیہ سید المبیا اب المسلی لنا وترحمنا تخفرحمن من القواثرین رب فرحم تخیر الرحمین یامرحمین ہمارے ہر قسم کے گناہوں کو معاف فرما یا اللہ یا رحم الراحمین ہم تمام گناہوں سے توبہ کرتے ہیں یا اللہ ہماری توبہ توبہ کو قبول فرما یا اللہ ہمیں دین کے اوپر چلنے کی توفیق نصیب فرما یا اللہ یا رحم الرحمین ہمارے اندر سارے اچھے اخلاق پیدا فرما یا اللہ صبر کرنے کی ہمیں یا اللہ توفیق نصیب فرما اپنی جو نعمتیں تو نے عطا فرمائی ہیں اس کے اوپر شکر گزاری کا مزاج بنا یا اللہ ہر قسم کی بد اخلاقی سے بدخوئی سے تیزی سے تندی سے یا اللہ بدگمانی سے اس قسم کے تمام برے اخلاق سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ یا رحم الرحمین الراحمین ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما یا اللہ دین کے لیے ان کو قبول فرما یا اللہ ان کو ہماری دنیا اور آخرت کے اندر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان بنا یا اللہ آخرت کے اندر بھی ان کے ذریعے سے ہمیں آخرت کی کامیابیاں اور اخروی سعادتیں بھی ان کے ذریعے سے نصیب فرما ہمارے گھروں کے اندر پیار محبت اتفاق اور جوڑ اور یا اللہ ادب کا ماحول پیدا فرما ہمارے گھروں کے اندر بڑوں کا ادب اور چھوٹوں کے اوپر شفقت کا ماحول پیدا فرما آپس کے اختلاف سے خلفشار سے ایک دوسرے سے بدگمانی سے ہم سب کی حفاظت فرما یا اللہ یا رحم الرحمین قرآن پاک کے ساتھ ایک والہانہ تعلق نصیب فرما تلاوت کرنے کا اس کے معنی مفہوم سمجھنے کا اس پہ عمل کرنے کا اس سے محبت کرنے کا قرآن پاک کے ساتھ ہم ایک ایسا تعلق نصیب فرما کہ یہ قرآن قبر کے اندر بھی ہماری شفاعت کرے اور یا اللہ آخرت کے اندر بھی ہماری شفاعت کرے نبی پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے آپ کی پیاری سیرت سے آپ کی ہر ہر چیز سے یا اللہ ہمیں محبت اور عشق نصیب فرما آپ کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما قیامت کے اندر آپ کی شفاعت نصیب فرما آپ کے دست مبارک سے حوض کوثر کا پانی نصیب فرما یا اللہ قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما قبر کا مرحلہ زندگی کے آخرت کے مراحل میں سے پہلا مرحلہ ہے اور بہت سخت مرحلہ ہے یا اللہ ہمیں اس دنیا میں قبر کی تیاری کی توفیق نصیب فرما وصلی صلی اللہ تعالیٰ خیر خلقی محمد و علی و واصحابه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين